حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے انہوں نے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی آدمی سے ملتے اور وہ آپ آپ سے سے بات چیت کرتا تو اپنا چہرہ اس نہیں پھیرتے تھے حتیٰ کہ وہی بات چیت سے فارغ ہو کر دوسری طرف متوجہ ہو جاتا اور جب کوئی آپ سے مسافہ کرتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ الگ نہ کرتے حتیٰ کہ وہی اپنا ہاتھ الگ کرتا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی اپنے ساتھ بیٹھے ہوئے سے گھٹنے آگے بڑھا کر بیٹھے ہوئے نہیں دیکھا گیا سننے ابن ماجہ حدیث نمبر تین ہزار سات سو سولہ